ہاشم بن قاسم ابو نظر نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت کے حوالے سے یہ حدیث سنائی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بادی نشی آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں چنانچہ ایک بدوی آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا اس نے ہم سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا اس نے پوچھا آسمان کس نے بنایا ہے آپ نے جواب دیا اللہ نے اس نے کہا زمین کس نے بنائی آپ نے فرمایا اللہ نے اس نے سوال کیا یہ پہاڑ کس نے گاڑے ہیں اور ان میں جو کچھ رکھا ہے کس نے رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بدوی نے کہا اس ذات کی قسم ہے جس نے آسمان بنایا زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں اس نے کہا آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ ہمارے دن اور رات میں ہمارے ذمے پانچ نمازیں ہیں آپ نے فرمایا اس اس اس نے نے درست کہا کہا ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے آپ نے جواب دیا ہاں اس نے کہا آپ کے ایلٹی کا خیال ہے کہ ہمارے ذمے ہمارے مالوں کی زکات ہے آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا بدوی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا کیا اللہ ہی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے آپ نے جواب دیا ہاں اعرابی نے کہا آپ کے الٹی کا خیال ہے کہ ہمارے سال میں ہمارے ذمے ماہ رمضان کے روزے ہیں آپ نے فرمایا اس نے صحیح کہا اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ کہنے لگا آپ کے بھیجے ہوئے قاصد کا خیال ہے کہ ہم پر بیت اللہ کا حج فرض ہے اس اس شخص پر جو کے راستے کو طے کرنے کی استطاعت رکھتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ واپس چل پڑا اور چلتے چلتے کہا اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں ان پر کوئی اضافہ کروں گا نہ ان میں کوئی کمی کروں گا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کر دکھایا تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو دو